شیطان کا سبق شیطان کہتا ہے کہ کب تک تمہاری توبہ قبول ہوگی روز توبہ توڑتے ہو اب توبہ کرنا چھوڑ دو توبہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے گناہ تم سے نہیں چھوٹ سکتے تم تو ہو ہی بد نصیب اس لیے یہ روز روز کا توبہ کرنا اور پھر اسے توڑ کر پھر توبہ کرنا بس کرو میرے سامنے ہتھیار ڈالو اور خود کو بد نصیب سمجھ کر گناہوں میں ڈوب جاؤ یہ ہے شیطان کا سبق مگر ہمارا عظیم رب سمجھاتا ہے کہ توبہ کرتے رہو توبہ کرتے رہو طائب بنو طواب بنو جتنا بڑا گناہ ہو جائے فوراً بھاگ کر میرے پاس آ کر توبہ کرو تمہارا کوئی گناہ میری رحمت سے بڑا نہیں ہے توبہ توڑنے کا گناہ ہو گیا تو اس گناہ پر بھی توبہ کرو ایک دن میں ستر بار توبہ ٹوٹے تو ہر بار سچی توبہ کرتے رہو تم جتنی زیادہ توبہ کرو گے اتنے میرے محبوب بنو گے ان اللہ یحب بے شک اللہ تعالی زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے جلد استغفار تو فرشتہ گناہ نہیں لکھتا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بائیں طرف کا فرشتہ چھ ساعتیں مسلمان خطا کار بندے سے قلم اٹھا کر رکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ شاید توبہ کر لے بس اگر اسے ندامت ہوتی ہے اور اس گناہ سے استغفار کر لیتا ہے تو وہ اسے لکھے بغیر چھوڑ دیتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا ایک مرتبہ گناہ لکھا جاتا ہے عن ابی امامت رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم واستغفر منها ألقاها ألقاها وإلا كتبت واحدة